ہوا یا کہیں گے ہمیں ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئی یا کہیں گے کہ ہمیں کوئی لذت نصیب نہیں ہو رہی یا کہیں گے ہمارا جلد جاری نہیں ہوا یا کہیں گے کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آیا تو اس آیت پر اگر غور تو اس کا اس آیت میں جواب ہے جو جو باتیں جو جو بسلسے میں نے پیش کیے ہیں تو ان کا مطلب ایک ہی ہے کہ میں خالی ہوں مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا اللہ پاک نے اس آیت میں اس کا جواب دیا ہے تین باتیں ہیں اگر آپ میں نمبر ایک ایمان ہے ان الدین آمن نمبر دو ذکر کے لیے اعمال کے لیے دین کی تعلیم کے لیے فی سبیل اللہ آپ گھر سے نکل کے آ رہے ہیں دو نمبر تین پھر اس پر جہاد بھی کرتے ہو یہاں جہاد کا مفہوم عام ہے کوشش کرتے ہو اعمال میں محنت کرتے ہو اپنے نفس پر ضبط کر کنٹرول کرتے ہو میرے اللہ نے فرمایا تمہیں اس بات کی انتظار نہیں کرنی چاہیے کہ ابھی میرے سامنے آپ کے نور کھڑا ہوگا ابھی میرے سامنے آپ کے کو فرشتہ بولے گا ابھی اوپر سے کوئی رزق کا دروازہ کھل جائے گا لوگوں میں میری عزت رشتہ داروں میں میری میرا غلبہ شروع ہو جائے گا اس کی آپ انتظار نہ کریں بلکہ کیا کریں یرجونا رحمت اللہ تم اللہ کی رحمت کے امیدوار رہو یقین بھی نہ کرو کہ اب ہم نے بڑا مجاہدہ کیا ہم ایمان لے آئے ہم نے دھرم کو چھوڑا لہذا اب یقیناً ہمیں دل کر رہے گا بلکہ تم امیدوار ہو کے رہو میں اللہ کی رحمت ہوں خدا رحمت رہتا واللہ غفور الرحیم رحیم میں اللہ غفور ہوں رحیم ہوں تمہیں محروم نہیں کروں گا تمہیں اپنے اعمال سے تمہارے اپنے طلب سے میں زیادہ دوں گا لیکن جو نظام ہے وہ یہ ہے اس کو یہ سمجھو اب اس شاید پر مشاعر بھی کچھ جملے بولتے ہیں ان کو بھی سمجھو اللہ والے کہتے ہیں جمال الہی جمال الہی کے بغیر ہی یاد الہی میں مشغول رہو یوں نہ کہو ہمیں دو سال تین سال دس سال ہو گئے ہیں تو اللہ کرتے کرتے اب ہم اللہ کے انواراتوں کا آپ دیکھیں وہ فرماتے ہیں جمال الہی کے بغیر یاد الہی میں مصروف ہوتا دوسرا جملہ بولتے ہیں لذات کے بندے نہ بنو اللہ کے بندے بنو کیونکہ لذت مخلوق ہے غیر اللہ ہے اللہ نے اگر تم ذکر اللہ کرتے ہو لذت کے لیے تو یہ ذکر اللہ اللہ کے لیے نہیں غیر اللہ کے لیے تو یہ فریب نفس ہے غرور ہے دھوکہ ہے کبھی بھی اپنے منزل پہ نہیں پہنچو گے یہ جملے بولتے ہیں اور فرماتے ہیں کیفیات کے تعلق نہ بنو کیفیات کے تعلق نہ بنو کہ میرے چہرے پر کیفیات ہوں میری مجلس میں کیفیات ہوں میری گفتگو میں کیفیات ہوں کیفیات کے بندے نہ بنو کیونکہ یہ لالچ ہے اور تم ذکر کرو مہر اللہ کے لیے نہ کہ کسی اور لالچ پہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے راہ سلوک اور اسلام میں وہ انتہائی خطرناک ہوتی ہیں اور آدمی کو اپنے راستے سے ہٹا دیتی وہ وہی چیزیں ہیں اور بھی ہیں یہ چیزیں ہیں اب سمجھو اب شکایت رہتی ہے کہ ہمیں استقامت نصیب نہیں ہے میں نے قرآن پاک کی روشنی سے اس کی وجہ آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ استقامت کیوں نصیب نہیں ہوتی کہ ہم ذکر اذکار اور اعمال سے جس چیز کو مقصود بنا کے کرتے ہیں وہ مقصود ہمیں حاصل نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو سب ڈھونگ ہیں کر لیا چھوڑ دیا کر لیا چھوڑ دیا اگر ہم صرف اللہ پاک کو مقصود بنا کر کریں کہ یہ بھی بڑی غنیمت ہے میری سعادت ہے میرے پر اللہ کا فضل ہے کہ مجھے اس نے اپنی جان کے لیے توفیق دے دی ہے بس اتنا کافی ہے تو اس کو استقامت میں نصیب ہو جائے گا اور جب استقامت نصیب ہوتی ہے جب پتا ہے آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صاحب کرامت بنا دیتے ہیں صاحب کرامت بنا دیتے ہیں صاحب کرامت کا ایک معنی یہ ہے جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ پھر جو وہ بولتا ہے وہ نہیں بول رہا ہوتا اللہ بول رہے ہوتے ہیں جو کچھ وہ ہاتھ سے کرتا ہے وہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں مقصد یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ نہ بن گیا اللہ کی رضا کے بغیر نہ وہ کوئی کام کرتا ہے نہ کوئی بولتا ہے کیونکہ اس کی ساری اغراض ختم ہو گئی اور ماں ولہ سے تعلق ختم ہو گیا مخلوقات سے اس کا تعلق منقطع ہو گیا جب ایسا مقام حاصل ہوگا تو اس کا اس کو قرب الہی اور وصول الہی حاصل ہوگا اس کو کہتے ہیں واسل کی غلط جو آپ سنتے ہوں گے اللہ والوں کو لقب دیتے ہیں اللہ واصل اللہ وہی ہے جو اپنے تمام پر تعلقات غیر سے منقطع کر دل کو خالی پوری کر کے اس کا تعلق صرف اور صرف اللہ سے ہو جاتا ہے اب اس کا ہر کام اللہ کے لیے ہوتا ہے یہ واسط اللہ ہو جاتا ہے یہ حاصل ہوتا ہے استقامت سے اور استقامت حاصل ہوتی ہے جبکہ آدمی بے غرض ہو کے اللہ پاک کا ذکر کرے اور بے غرض ہو کے سنت کی اتباع کرنے کے میرا مقصود اللہ ہے خود ان سلاتی یا میرے پیغمبر ان کو کہہ دو ان سلاتی میری نماز و نسخی میری قربانیاں و مہیا یا کون کون سے آمار شمار کروں میری زندگی کے سارے و مماتی حتیٰ کے موت بھی ہے رب العالمین صرف اور صرف رب العالمین کے لیے ہے لا شریک کا اس میں اور کوئی شریک نہیں میری اور کوئی غرض نہیں میرا اور کوئی موصول نہیں اس کو مولانا روم رحمہ اللہ نے اس لفظ میں بیان کیا دل چاہتے ہے کہ آپ کو سنا دوں رحمۃ اللہ فرماتے ہیں موسم کسی آیت کا مفہوم ہے یہ حضرات بظاہر تو اشعار کہتے ہیں لیکن اگر کسی اہل علم کے پاس وہ شعر چلا جائے وہ سمجھتا ہے کہ یہ کس آیت کا مفہوم ہے کس حدیث کا مفہوم ہے وہ فرماتے ہیں پورا یا بد یا نیا بد جستجوئے میں کنم پورا یا بد یا نیا بد پورا یا بد پورا نیا بد جستجوئے میں کنم یا کنم وہ کہتے ہیں کہ ہم لداخ کے لیے نہیں بیٹھے میرے اللہ ہم تیرے انوار اور تجلیات کے تالے بن کر نہیں بیٹھے اے اللہ ہم کسی کوئی اور خواہش لے کے ہم نے بیٹھے ہم تو تیرے لیے بیٹھے ہم تو تیرے لیے بیٹھے ہیں تو ہمیں مل جائے سبحان اللہ الحمدللہ اور اگر تو ہمیں نہ ملے تب بھی ہم بیٹھے رہیں گے سبحان اللہ ہم جستجو کرتے رہیں گے ہم بیٹھے رہے اورا یا بد اورا نیا بد ایلا ہم تجھے پا سکیں یا نہ پا سکیں ہمارا دل تک بیٹھے اس لیے ہیں کیا ہم آپ کو پا لیں تیرے انوار کے لیے نہیں بیٹھے تیرے تجلیات کے لیے بیٹھے تیرے جذبات کے لیے بیٹھے تیرے جمال کے لیے بیٹھے تیری طرف سے کہتے کے لیے نہیں بیٹھے میرے کہیں کو نشانے راہ ہیں لیکن ہمارا مقصود نہیں ہمارا مقصود تو ہے ملے گا سبحان اللہ الحمدللہ نہیں تو ہم جست کرتے رہیں گے تڑپتے رہیں گے بلاتے رہیں گے ہم آپ کو بلاتے رہیں گے ہم بیٹھے رہیں گے بچہ یہ آشے کے ساتھ ہے کام کرو کام کرو جو اعمال آپ کو خانقاہ سے ملے جو ہدایات آپ کو شہر کی طرف سے ملے کرتے رہو یہ ان بس میں مت پڑو کہ ہماری آمدنی میں اضافہ نہیں ہوا ہماری عزت میں اضافہ نہیں ہوا ہمیں کچھ نظر نہیں آیا ہم نے کوئی روشنی نہیں دیکھی بس استقامت کے ساتھ کرتے چلے جاؤ اپنے اللہ کو حاصل کرنے کے لیے بیٹھے رہو اللہ ہم سب کو توفی کے ساتھ فرمائے اللہ ہم سب کو قبول فرمائے ٹائم تھوڑا ہے میں چاہتا ہوں کہ مختصر طور پر جو پڑھنے میرا معمول ہے میں الفاظ پڑھتا ہوں آپ سمجھنا پڑھنے سے لیں ہوگا دو دانوں ہو کے یا چار دانوں ہو کے بیٹھو اور جن حضرات نے بیت ہونا ہے عمر محسن سے کہہ رہے ہیں کچھ آئے ہوئے ہیں جن حضرات نے بیت ہونا ہے تو وہ بیت کے لیے کر لیں الفاظ ایک ہی ہیں صرف میں ایک لفظ کا اضافہ کر دوں گا اگر وہیں بیٹھے رہیں کوئی لفظ نہیں تو اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بصبيكه يا الله يا الله شیخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گیا ہوں بیت اے اللہ میری بیت قبول فرما اے اللہ مجھے لانت سے بچا اے اللہ میں تیرا بننا چاہتا ہوں مجھے نفس و شیطان سے چھڑا اپنا بنا اے اللہ سچا دل کے لے کے آیا ہوں قبول فرما بس اب اپنے سارے گناہوں کو یوں خیال کرو کہ سامنے رکھے ہیں معلوم نہیں یاد ہے ہمیں یاد نہیں میں جملہ سارے گناہ ہمارے سامنے ہیں نادم و شرم ہو کے دل میں توبہ اور معافی کی نیت کرو بڑی عارضی اور نیا مندی سے یہ الفاظ کرو استغفر استغفر استغفر الله الله الله ربي ربي ربي من كل ذنب واتوب اليه یا اللہ میری سچی دل سے توبہ ہے میں توبہ کرتا ہوں کفر سے شرک سے بدت سے تمام گناہوں سے اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما میں نادم ہوں میں شرمسار ہوں تو نے مجھے بے شمار نعمتوں تو سرفراہ کیا جو گرنے سے بھی زیادہ ہیں اس کا مستحق نہیں تھا میں نے مانگی بھی نہیں تھی تیرا کیسا فضل تیرا کیسا کرم تو نے مجھ پہ انعامات کی بارش کر دی لیکن میں نالائق ہوں اے اللہ میں تیرے نعمتوں کی قدر نہیں کر سکا میں معافی چاہتا ہوں تیرے نعمتوں کو تیرے ہی خلاف استعمال کرتا رہا ہاتھ دیے ہوئے تیرے تھے آنکھیں دی ہوئی تیری زبان دی ہوئی تیری پاؤں دیے ہوئے تیرے لیکن میں ان سب کو تیرے خلاف استعمال کرتا رہا تو نے مجھے پکڑا نہیں تو نے مجھے ہاتھ توڑے نہیں تو انہوں نے میرے تیر چھین شرط نہیں کی نظر چھینی نہیں انہوں نے مجھے لاتے نہیں توڑی اے اللہ تو کتنا رحیم ہے تو میری شامتوں کو جانتا ہے تب بھی مجھے کھلاتا رہا میری نہ فرمانی کو جاننے کے باوجود تب بھی مجھے عزت دیتا رہا میرے ایپ تم نے چھپائے مجھے تم نے کھلایا پلایا میں بہت نادم ہوں بہت شرمسار ہوں لیکن تیرے دروازے کو چھوڑ کے میں نہیں جاتا کہاں جاؤں کوئی دروازہ نہیں کوئی دروازہ نہیں کوئی پرسان حال نہیں کوئی معاف کرنے والا نہیں اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے میں وعدہ کرتا ہوں نماز کا جماعت پڑھنے کی کوشش کروں گا جھوٹ نہیں بولوں گا نظروں کی حفاظت کروں گا رحیم اللہ تیرے دروازے کو چھوڑ کے کہاں جاؤ مت یہ تا کروا مت تا فرما معاف کر دے ربی أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله <coughs> آخر بند کر لو آخر میں دعا کریں گے آنکھیں بند کر لو اپنے دل کو میرے دل سے جوڑ کے بیٹھو یقین کر کے بیٹھو اللہ کی رحمت ہمارے دلوں میں آ رہی ہے ہمارا دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ زبان بند آنکھیں بند اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم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 نے توبہ کی میں توبہ قبول اے گئے نے مسلمان سب کی قبروں کو جنت کا بات اللہ نے اسلام میں اتحاد پیدا فرما اسلام کو غالب فرما اے اللہ خاتمہ ایمان اور سہولت کے ساتھ ہو قبر حشر میں رحمت ہو بس اے اللہ ہمارے بچوں کو قبول فرما ضروریت طیبہ والا باپ یا شان کا کے تمام خاندان کی برکات کو زمین پر تاکہ ہمیں قیامت کی حفاظت کرنا اللہ کو دین کو باقی رکھنا ہے تیرا جاگر ہے کہ دین قیامت تک باقی رہے گا اللہ کی خدمت کے لیے اس کے بقا کے لیے ہم سب کو بطور ذریعے کے وسیلے کو قبول کروا اللہ ہم صلى الله تعالى على محمد برحمتك يا ارحم الراحمين Gracias.